سیدنا ابو حرار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کتا کسی کے برتن میں منہ ڈالے اور ایک روایت میں ہے کہ پی جائے تو وہ اس کو سات مرتبہ دھوئے حدیث نمبر تین سو چھیانوے مسند احمد